جی ہلو جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ اسم شریف ہے جناب جی وقار مدنی جناب الحمد للہ جی جناب کرامی جی، میرا جی فضل تھی ہاں، ضرور خرید ہے الحمد للہ اپنا چھوٹا اسلامی ادارہ بنا رہے مطلب بچیا زیادہ مسئلہ کتنے پڑھے ہو جی جناب میں کچھ اتنے پنڈی سڈے استاد نے مفتی عبد السلام صاحب انہوں کو پڑھتا رہا پھر میں اتوں کراچی گیا ہاں۔ کچھ فیصلہ بعد بھی اچھا،, اچھا کی مسئلہ سکول دے ڈاکٹر نائک والا تے طاہر القادری والا جڑا فتوی ابلیس کے راکھ والا ہاں تو تساں نے ایک ٹائرے تے کھڑا کر دیتا برابر

یا اس طرح سے کوئی بیک ہے کوئی تحقیق ہوگی تو پھر بندہ اوپر پہ ایک دم ہاں، ہاں۔ جی ذاکر نائک اور ترل قادری صاحب کے بارے میں پھر بھی کیسے حد تک ہو کیونکہ کافی پہلے بھی علماء کافی ایکشن رہے ہیں میں اسی بھائی الیاس قادری صاحب کے بارے میں اگر تھوڑا موقف ہے تو کوئی ٹھوس ہاں۔ ثبوت ہونا چاہیے اچھا۔ اصل اصل دنیا نا نا جیسے ارتداد مبتلا ہو ہو چکی ہے ہے جی، جی۔ ہے یا رہی دن وہ فرنگی نظام موافقت فرنگی اسلام کی جد ہے اور جی۔ ضد نال اتفاق جڑا ہے جیڑا دوسری ہے جی، جی۔ ہاں، اصل وجہ یہی ہے وہ ہوں پھر کوئی جڑے نے وہ کلن متفق ہوندے نے کوئی جزوان متفق ہوندے نے لیکن او دے اجزاء جڑے نے نا جی، وہ ہاں تہذیب فرنگی دے اجزاء جڑے نا وہ ضرور اسلام دے متصادم نے پاوے کل جمع کرو پاوے باہر جمع کرو تو او جڑا قلبی طور دے اوتے انہاں نال متفق ہے اور اس نظام نو کلن جزاں نا ترقی سمجھدا ہے جے باقی جی میں جی۔ سمجھدے نے جی۔ اے اسلام دے ضد نال اتفاق اچھا حضور میں ایک گزارش کر رہے کہ یہ نظام تو تواڈی کے مراد ہے بھئی نظام دا اتفاق کے مراد ہے تعظیم و تعظیم ہے نا فکر و عمل فرنگی جی، فکر و عمل جڑا ہے نا اس نال اونوں اعلی سمجھنا اور جس طرح او او دا مطلب یہ ہوئی فرنگی فکر و عمل دا یہ مطلب ہے کہ فرنگیت جو اتو آ رہی ہے جو جس رنگ چی آئی ہے تے اتو او دے نال ایک مخصوص فکر ہے وہ کی ہے کہ ایک اعلیٰ نظام ہے اور دنیا میں واحد نظام یہی ہے کسی کو ترقی سمجھیں گے اسی کو یہ انسان کے بغیر انسان کے بغیر نہیں جی سکتا میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کی یہ فکر و عمل یا فرنگی فکر و نظر یہ ایک مفہوم کلی ہے نا میں یہ سمجھنا کہ آپ اس کی جزیات اگر بیان کر دیں تاکہ میرے ذہن نسیم ہو کے ہاں، جی جی وہ جناب ہے فرنگی سیاست ایک ہے جی، جی۔ فرنگی معاشرت جی جی ایک ہے فرنگی معیشت یہ بھی ایک کلیات میں آ جاتا ہے مثلا فرنگی سیاست فرنگی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ جمہوری نظام سنو سنو سنو فرنگی سیاست جی، جی۔ جو ہے خالی جمہوری نظام ہی نہیں آمری ہاں جی۔ فرنگی سیاست کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظام حکومت جو ہے نا جی جی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی جی جی بالکل ہاں، اسلامی نظام حکومت دے نال جو متصادم ہے کلن اور بازن وہ فرنگی نظام ہے سیاست نو قرار دیتا جاندہ ہے وہ لا دین ہوتا ہے وہ لا دینیت جڑی ہے وہ کسے جوزے شمار ہوئے کسے کلے شمار ہوئے لا دینیت ہر رنگ اچھ کفر ہوتی ہے جی، جی۔ سمجھا لی جی جی سیکولرزم نظام ہے نا جی جی وہ جنہوں سیکولر لا لادین تعلیم ہے اسی وجہ سے لادین تعلیم لادین نظام کو چلانے کے لیے فرنگیوں نے جاری کی تھی اور جناب معاشرت جڑی ہے جی، جی۔ معاشرت رہن سہن جی، سمجھ آ رہی نا جی، جی۔ ہاں، تو معاشرت بھی فرنگی رہن سہن کے جی۔ اندر بے پردگی بچ آ جاتی ہے سارا کچھ آ جا اور اچھا، معیشت جیڑی نا معیشت جو ہے نا معیشت وہ بھی سیکولر لازمی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ حلال آرام کی تمیز جو ہے نا کلن جزر ختم کی جائے

تو جی. اگر عمل جو جی. ہے نا ہاں. اگر عمل ہاں. ذات سے ہی کوئی مباح ہوئے گا نا تو اس کو جو پیچھے اعتقاد ہے وہ حرام لے غیر ہی یا کفر بنا دے رہا ہے یہ چیز ہے یہ آپ اگر سمجھ سکتے ہیں تو یہ جی. اصل ہے ہاں، بالکل میں بالکل آپ کی بات سمجھ گیا ہوں لیکن میں یہ سوچنا چاہ رہا ہوں کہ طرح کی مفہوم کلی کے اعتبار سے افراد جتنے افراد پائے جاتے ہیں نا مفہوم کلی کے ساتھ میری بات سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمل انفرادی طور پر کیسے یہ چیز ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کیسے اس کا انتباق ہو سکتا ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ٹھیک ہے مفہوم کلی کے اعتبار سے تو بالکل آپ کی بات سے میں یہی تصویر ہے مفہوم کلی کے ساتھ اتفاق ہے تو جزی جزی جو ہے وہ کلی کو بغیر پائی جا سکتی ہے تو آپ کو پتا ہے نہیں ہاں بالکل ہاں، جہاں پر یعنی جزی جہاں پر ہوگی وہاں پر کلی ہوگی کہ نہیں ہوگی دیکھیے تو آپ آپ منطق میں مفہوم کلی سے مراد یہ کہ منطق میں نہیں میں سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں ہاں۔ بات عرض کر رہا ہوں یہاں پر یہ منطق والا قاعدہ تو ظاہر چلتا ہی نہیں نا آپ بات کریں بات ہے منطق کا قاعدہ کیوں نہیں چلتا سنو منطق کا قاعدہ کیا ہے یہ قاعدہ ایک عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے اور یہ ایک علوم حقیقیہ میں سے بات ہے اس کو یہ تو علم حقیق ہے اس کو کافر مومن ہر ایک پہچانتا ہے جانتا ہے کہ جہاں پر جزی ہوگی وہاں پر کلی ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شوکر صاحب ہوں یہ شوکر صاحب ہے ہاں جی یہ انسان تشخص ہے تو جزی ہے اگر اکیلا انسان ہو تشخص ہٹا دو تو کلی بن جاتا ہے تو اب بتائیں کوئی جزی کلی کے بغیر کیسے پائی جائے گی بھائی میری میری آپ گزارش تو پہلے جی جی پوری نہیں سن رہے جی۔ آپ کو بہت زیادہ یعنی آپ میں تفلات کر رہا ہوں میں جی۔ مقصود نہیں ہے جی۔ میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کیا ٹھیک ہے جی جی